عیسیٰ بن حفظ بن عاصم بن عمر ابن الخطاب نے اپنے والد یعنی حفظ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے مکے کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے ساتھ سفر کیا انہوں نے ہمیں زہر کی دو رکاتیں پڑھائیں پھر وہ اور ہم آگے بڑھے اور اپنے قیام گاہ پر آئے اور بیٹھ گئے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر اچانک ان کی توجہ اس طرف ہوئی جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے وہاں لوگوں کو قیام کی حالت میں دیکھا انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا سنتیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز بھی پوری کرتا یعنی قصر نہ کرتا بھتیجے میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آپ نے دو رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا انہوں نے بھی دو رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا لیا اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا انہوں نے بھی دو رکعت نماز سے زائد نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا لیا پھر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی دو سے زائد رکاتیں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بلا لیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اناسی